حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے پاس اس اس کا کا خادم کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ خادم اس مالک کے ساتھ کھائے اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اسے اس میں سے کچھ کھانا دے دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو نواسی